حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض کے ایام میں ایک دن وہ دروازہ کھولا یا پردہ ہٹایا جو آپ کی اور مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے درمیان حائل تھا دیکھا تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے انہیں اس اچھے حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں آپ کو یہ امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو ایسے ہی اچھے حال میں رکھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا فرمایا پھر اے لوگو جس شخص کو یا فرمایا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کی وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ میری امت سے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ننانوے